على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامین کرام اسلام کو مان کر اللہ کے احکامات اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مان کر چلنے میں زندگی میں بڑا لطف آتا ہے اور مزہ آتا ہے اے کاش یہ بات ہمارے دل و دماغ کے اندر پہنچ جائے اور یہ بات ہماری سمجھ آ جائے دنیا کے سارے طریقے فرسودہ ہو چکے ہیں بیکار ہو چکے ہیں سارے تجربے ناکام ہو چکے ہیں ساری ترقیات تباہی اور بربادی پر پہنچ چکے ہیں کامیاب کل بھی اسلام کا راستہ تھا آج بھی اسلام کا راستہ ہے اور قیامت تک اسلام ہی کا راستہ رہے گا یہ بات کہنے سننے سے تعلق نہیں رکھتی یہ بات جمعہ کے بیان اور جمعہ کے خطبے میں آ کر کہنے اور وقت کے گزارنے سے تعلق نہیں رکھتی عملی زندگی میں اس کو اپنائیں گھریلو زندگی میں بازار کی زندگی میں انفرادی زندگی میں اجتماعی زندگی میں معاملات میں پھر دیکھیں جینے میں کتنا مزہ آتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں کون کر رہا ہے مسلمان غیر مسلم دنیا میں شہروں میں زیادہ خودکشیاں ہوتی ہیں یا دیہاتوں میں گاؤں میں زیادہ خودکشی ہوتی ہے غیر مسلم خودکشی زیادہ کر رہا ہے دیہاتوں کے مقابلے میں شہروں میں خودکشی زیادہ ہو رہی ہے معلوم ہوا کہ جو اسلام کا ذائقہ چکا اسے دنیا میں بھی مزے ہیں اور آخرت میں بھی راحت ہے تو کیوں وہ نماز کے مزے کو ختم کر کر خودکشی کرے گا وہ تحجد کی لذت کو ختم کر کر کیوں خودکشی کرے گا وہ رمضان کے لطف کو ختم کر کر کیوں خودکشی کرے گا زندگی ملے گی رمضان ملے گا زندگی ملے گی حج بیت اللہ ملے گا زندگی ملے گی تحجد کی ساتیں نصیب ہوں گی زندگی ملے گی سجدے کی راحتیں اور سجدے کی کیفیتیں نصیب ہوں گی کیوں کرے گا وہ خودکشی جس کی بیوی موافق ہو اور دل پر راج کرتی ہو وہ طلاق کیوں دے گا وہ اس کے خلا کو کیوں منظور کرے گا اس سے تو اسے راحت مل رہی ہے سکون مل رہی سکون مل رہا ہے تو زندگی سے سکون اور راحت تو خودکشی کیوں گاؤں میں بجلی بھی نہیں پانی بھی نہیں سڑک بھی نہیں آخر وہ خودکشی کرنا کیوں نہیں چاہتے شہر کی ترقی آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے چاند ستاروں پر کمندے ڈال چکی ہیں شہر کے لوگ دیہات کے مقابلے میں کیوں خودکشی کر رہے ہیں اس لیے یہ ظاہری ترقی انسان کے دن کو راحت نہیں پہنچا رہی ہے اگر ظاہری ترقی کے اعتبار سے دنیا میں امن و سکون ملتا دیہات کا ہر کسان درخت پر لٹک کر خودکشی کر لیتا دنیاوی اعتبار سے خودکشی کرتا کوئی غیروں کے مقابلے میں مسلمان زیادہ کرتا یہ طے شدہ بات ہے عزت راحت امن سکون اور سلامتی اسی راستے میں ہے لیکن اس کا تعلق ماننے سے ہے کہنے سننے سے نہیں ابو جہل براہ راست جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا کرتا تھا ابو لہب سنا کرتا تھا عبداللہ ابن اوبئی ابن سلول سنا ہم چودہ سو تیس سال بعد کے واسطوں سے سن رہے ہیں وسیلوں سے سن رہے ہیں ہمارا نیٹورک مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ سے چودہ سو تیس سال لمبا دور ہو چکا ہے اس نے آخا کے ہاتھوں سے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا اس نے آخا کے ہاتھ میں کنکریوں کو کلمہ پڑتے ہوئے دیکھا اس نے کھارے پانی کے چشمے میں آخا کا تھوک کا ذرہ ملا وہ پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو گیا یہ منظر اس نے دیکھا ہم نے کیا دیکھا ہم نے بے حیائی دیکھی ہم نے زنا دیکھا ہم نے بدکاری دیکھی ہم نے گھر گھر سنیما کاٹا دیکھا ہم نے نبی کی بغاوت دیکھی ہم نے خدا کی دشمنی دیکھی ہم نے فلسطین دیکھا ہم نے بوسینیا دیکھا ہم نے امریکہ کی جھوٹی خدائی کو دیکھا ہم نے رشیا کی جھوٹی خدائی کو دیکھا اس نے جبریل امین کے کلام پاک کے لانے کے منظر کو دیکھا اس نے درخت میں آ کر آپ کے سامنے درود پڑا اس منظر کو دیکھا اس نے پتھروں نے کہا السلا وسلام علیہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں سے یہ سنا عمل میں نہیں تھا عملی زندگی میں اس نے نبی کے خاکے کو اور نبی کی سیرت کو نہیں لایا اس لیے ابو جہل جہنم میں چلا گیا ابو لہب جہنم میں چلا گیا ادوا جہنم میں چلا گیا شیوا جہنم میں چلا گیا فارس سے آئے سلمان جنت میں چلے گئے ہفشا سے آئے بلال جنت میں چلے گئے غلام یتیم بےکس مجبور یہ جنت میں چلے گئے اور جو مکے کا بے تاج بادشاہ تھا جہنم میں چلا گیا اس لیے کہ سب کچھ دیکھا اس نے اپنی زندگی میں آقا کے خاکے کو نہیں لایا اس کی زندگی بھی تباہ کثیرت دنیا والآخرہ اس کی دنیا بھی تباہ اور اس کی آخرت بھی تباہ سننا سنانا یہ ہوتا رہتا ہے اور اس سے زیادہ فرعون نے حضرت موسا علیہ السلام کے کلام کو سنا نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام کو سنا بنو اسرائیل نے توریت کو سنا یہ سننا سنانا فیشن ہے چہرے بتاتے ہیں لباس بتاتا ہے گھر کا اینٹینا بتاتا ہے عورت کا نقاب چہرہ اور اس کی تہذیب و تمدن کلچر بتاتا ہے اور یہ انگریزی عیسائی کانوینٹ بتاتے ہیں کتنے اس میں عیسائیوں کی نسل پل رہی ہے اور کتنا اس کے اندر مسلمانوں کے بچے مرتد ہو رہے ہیں یہ چہرے نبی کے دشمنوں کے ہیں یہ چہرے صدیق و فاروق کے ہیں یہ لباس فلموں میں کام کرنے والے زانیوں اور بدکاروں کے ہیں یہ لباس سلمان فارسی اور بلال حبشی کے ہیں گھروں میں تلاوت کی آواز گونج رہی ہے یا گھروں کے اندر سنیما کی آواز گونج رہی ہے کیا لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے مسلمان سلا تو خیروں میں نام پر اٹھنے والا ہے یا مسلمان جب بچے اسکول جائیں کانوینٹ بوٹوں کی پالش کے ساتھ اور نہار پیٹ سوا لاکھ پیغمبروں کی داڑھی کو صاف کرنے کے ساتھ اس کی صبح کی ابتدا ہو رہی ہے سنا تو ابو جہل نے ابو لہب نے منافق نے کافر نے مشرق نے یہودی نے عیسائی نے لیکن چونکہ زندگی میں عمل نہیں تھا آج ابو تعلیم سے زیادہ نہ میں سن سکتا ہوں نہ آپ سن سکتے ہیں نہ میرا باپ نہ آپ کا باپ نہ آپ کی اولاد نہ ہماری اولاد سائے کی طرح چپکے ہوئے تھے آخا نے فرمایا قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب اللہ تبارک تعالی آج ابو طالب کو دے گا جہنم کے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی وجہ سے دماغ کھولے گا سائے کی طرح تھے کھانا آپ کے بغیر نہیں کھاتے تھے آج ہمارے دسترخان میں نبی کی سنت نہیں ٹی وی چل رہا ہوتا ہے دسترخان میں کھانا ہو رہا ہوتا ہے آج ہماری تہذیب تمدن کلچر میں آخا کی زندگی کی جھلک نہیں خدا ابو تعلیم سائی کی طرح ساتھ تھے لیکن آخا نے فرمایا چچا جان ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو محدثین نے فرمایا کہ خواجہ ابو طالب نے کلمہ طیبہ کو پڑھا نہیں وہ جہنم میں جائیں گے سن رہے تھے دیکھ رہے تھے آخا کی سیرت کو سنتے ہیں ہم آخا کی سیرت کو دیکھ رہے تھے خواجہ ابو طالب اللہ کی مدد کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا انہوں نے جبرائیل کو آتے جاتے دیکھا قرآن نازی ہوتے ہوئے دیکھا تو اور میں سن لے دین کی باتیں تو ہم نے تیر مار دیا ہم نے احسان کر دیا اللہ پر اور اللہ کے نبی پر یہ تیرا داڑھی منڈانا یہ تیرا یہود و نصارہ کا لباس اپنانا یہ تیرا انگریزوں کے طور طریقے پر چلنا یہ دنیا کی پوجا کرنا یہ زمین کی پوجا کرنا ہر چیز ہمیں ڈرا رہی ہے اللہ سے ڈرنے والا کسی سے نہیں ڈرتا ہم پیدا ہوئے ہمارے کام کے اندر کہا گیا طاقت اللہ کی بڑی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اقامت کہی گئی اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے نہ دولت نہ بال نہ سلطنت نہ حکومت نہ قوت نہ رشتہ داری نہ حسب نہ نصب کوئی چیز بڑی نہیں سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے اللہ کی قوت ہے اللہ کی ربوبیت ہے ہر چیز حکومت ہمیں ڈرانے والی زمین آسمان برسات گرمی سردی کھٹمل مچھر آخری چار شمبا یہودیوں نے منایا کہا کہ صدقہ کرو خیرات کرو ورنہ بیماریاں آئیں گی مصیبتیں آئیں گی ہمیں منگل ڈرانے والا چار شمبا ڈرانے والا مہینہ ڈرانے والا ہفتہ ڈرانے والا دن ڈرانے والا رات کی تاریخی ڈرانے والی اور میرا اللہ کہتا ہے اللہ اولیاء اللہ خوف علیہم ولا ہوں زنون اللہ کے ماننے والے کسی سے نہیں ڈرتے صبح میں یہ نہ کرو رات میں یہ نہ کرو یہ مہینے میں شادی نہ کرو یہ مہینے میں کاروبار نہ کرو کوئی چیز نہ خریدو زمانہ مومنوں سے ہے مسلمانوں سے ہے کبھی زمانے نے مسلمان کو ڈرایا نہیں دھمکایا نہیں اور زمانہ سے مسلمان مروب ہوا نہیں خوف زدہ ہوا نہیں کیا دیکھ رہے ہیں آقا نے فرمایا جس نے اثر کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا فکا انما متراحل و مال گویا کہ اس نے اپنے اہل و عیال کو اپنے جان کو اپنے مال کو ضائع کر دیا آپ نے فرمایا اثر کی نماز کے چھوڑنے سے جان مال ضائع ہو رہا ہے اثر کی نماز پڑھے نہ پڑھے آقا کی روایت کا کوئی خوف نہیں کسی نے مسجد کے پاس ایک پرچہ بانٹ دیا کہ جو اس پرچے کو سو کاپی زیرکس نہیں کرے گا اس کا گھر تباہ ہو جائے گا اس کے آلہ اولاد تباہ ہو جائیں گے کاروبار ضائع ہو جائے گا بامبئی میں ایک آدمی نے پرچے کو پڑا انکار کیا وہ تباہ ہو گیا اور برباد ہو گیا روڈ کی یہودیوں کی تھوکی ہوئی پرچی گھبرا رہا ہے مسلمان اور حدیث کہتی ہے جس نے فجر کو ضائع کیا اللہ نے اس کے دن کو تباہ برباد کیا پورے آفتاب کے وقت جو سوتا رہا اللہ نے اس کی رحمت اور اس کی روزی کی برکت کو چھین لیا جو سورہ یاسین پڑا اللہ کی حفاظت میں چلا گیا جو سورہ واقعہ پڑا اللہ نے اس کی روزی کی ذمہ داری کو لے لیا ووٹ کی پرچی اور اخبار کے اعلان پر بیان کے مینیجر کے ایک اعلان پر اعتماد اور بھروسہ ڈر اور امید چودہ سو تیس سال سے قرآن ڈر رہا ہے جہنم سے بخاری ڈرا رہی ہے ترمیزی ڈرا رہی ہے ابو داؤد علماء صوفیہ مشائق محدث مفسر خطیب وائس ناصر سب ڈرا رہے ہیں مرغی کے خون کو دیکھ کر جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جہنم کے لہو اور پیپ کے تذکرے سے مسلمان کا جسم کا بال اور رونگٹا کھڑا نہیں ہوتا زندگی میں تبدیلی نہیں آتی کہیں جا رہا تھا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ساری رات مچلتا رہا مچلتا رہا بے قرار رہا بیگم نے پوچھا نہیں جی میں نے انسان کے خون کو دیکھ لیا جسم کے ٹکڑے کو دیکھ لیا دل کو دیکھ لیا کھوپڑی کے پھٹے ہوئے منظر کو دیکھ لیا یس خام صدیق میرا اللہ کہتا ہے قیامت کے دن جہنم میں گنہ گاروں کو کھولتا ہوا پیپ پلایا جائے گا غسرین پلایا جائے گا وہ جہنم کا انگارا سیل کے ناکے کے برابر دنیا کے کسی کونے کے اندر اٹکا دیا جائے سات زمین اور سات آسمان جل کر خاکستر ہو جائیں گے جہنم کے لہو کا ایک کچرا دنیا کے کسی پہاڑ پر رکھ دیا جائے اس پہاڑ کا وجود ختم ہو جائے گا ایک میسج آیا ایک فون آیا ایک مسکال آیا کلام پاک کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتیں جھجوڑ رہی ہیں کہ تجھے مرنا ہے جنازے میں سوار ہونا ہے قبر میں جانا ہے آخرت کی طرف کوچ کرنا ہے یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے یہ مال کام نہیں آتا یہ دولت کام نہیں آتی یہ روپیہ کام نہیں آتا فرون تباہ ہوا تارون تباہ ہوا شداد تباہ ہوا حامان تباہ ہوا ابو جہل تباہ ہوا ہر کوئی ماننے والا نمازی بے نمازی داڑھی والے بے داڑھی والے ٹوپی والے بے ٹوپی والے دنیا کے معاملے میں سب حریص ہیں سب پجاری ہیں اللہ ماشاء اللہ اللہ نے جن کو بچایا اور جن کے رشتے علماء اولیاء اور صلاح سے ملے ہوئے ہیں سب کو دولت چاہیے سب کو مال چاہیے سب کو روپیہ چاہیے سب کو زمین چاہیے سب کو مکان چاہیے مالتا سب ہے کہ قرآن میں شفا ہے اسلام نجات کا راستہ ہے عملی زندگی کے اندر اپنے گھریلو زندگی کے اندر کوئی اس کو داخل کرنے کے لیے تیار نہیں کوئی اس کو لانے کے لیے تیار نہیں اسی کو سرور آخائد عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ بدال اسلام و غریبا وس کما بدا کہ اسلام ابتدائی حالت میں اجنبی طور پر شروع ہوا ابو جہل گالیاں دے رہا تھا ابو لہب گالیاں دے رہا تھا ادوا گالیاں دے رہا تھا وہ نبی کہ جس کے سامنے چاند جیسا چہرہ شرما جاتا تھا وہ نبی جس کے پسینے کے قطرے کے سامنے دنیا کے پھول مرجا جاتے تھے وہ نبی جس کے چہرے کی کرن کے سامنے سورج بے نور ہو جاتا تھا کیا اس نبی کو شاعر نہیں کہا گیا اس نبی کو کاہن نہیں کہا گیا اس نبی کو پاگل نہیں کہا گیا اس نبی کو مجنون نہیں کہا گیا کیا نہیں کہا گیا اجنبی حالت تھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت خباب ابن کی پیٹ کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسا جلیل القدر بہادر سخت دل رکھنے والا آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہاتا ہے اور کہتا ہے کہ خباب میرے رب کی و جلالت کی قسم میں نے زندگی میں ایسی پیٹ کبھی نہیں دیکھی حضرت خباب ابن عرق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آگ کی سلاخوں کو آگ میں اس وقت تک رکھا جاتا تھا جب تک کہ وہ سلاخ آگ جیسی سرخ نہ ہو جائے اور میری پیٹ کو داغا جاتا تھا میرے پیٹ سے نکلنے والے خون کے فوارے اس سلاخ کو ٹھنڈا کیا کرتے تھے کیا ہم نے قربانی دی ایک مچھر کی کاٹ کی ہم نے قربانی نہیں دی مفت کا اسلام ملا مفت کا قرآن ملا مفت کی نماز ملی حضرت عبد الرحمان ابن عوف حضرت ابو ابوزرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو کرام پاک کی تلاوت کی قیمت کیا ہوتی ہے پوچھو مکی زندگی میں اذان دینے کی قیمت کیا ہوتی ہے توحید کا کلمہ پڑھنے کی قیمت کیا ہوتی ہے علا کلیمت اللہ کی بات کرنے کی قیمت کیا ہوتی ہے پوچھو حضرت بلال حبشی سے پوچھو حضرت قباب ابن عرض سے پوچھو حضرت سمیہ سے پوچھو حضرت زینب سے پوچھو اللہ خد القبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو قریش سے پوچھو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مٹھی بھر صحابہ کہ جب انہوں نے آپ کی دعوت پر کلمے کو تھا کتنی قربانیاں دی کیا قربانی دی کیا چلا جاتا ہے نماز پڑھنے میں کون سی دولت جاتی ہے داڑھی رکھنے میں کون سی عزت جاتی ہے نبی کا طریقہ اپنانے میں کون سا تجھے گالی سننا پڑتا ہے چھوٹی سی مختصر سی زندگی آپ نے فرمایا حالت یہ آئے گی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اسلام اجنبی ہو جائے گا رکھ کر دیکھ داڑی آ گیا بڑا اللہ والا تجھے کون لڑکی دے گا تجھے کون نوکری دے گا سماج میں تیری عزت کیا ہوگی یہودی کتے کے چہرے کی طرح چہرہ بنا فلم ایکٹر کی طرح چہرہ بنا کرکٹر کی طرح چہرہ بنا عزت ناچنے والے کو ہے عزت شراب پینے والے کو ہے عزت فلم کے اندر بسترے بدل بدل کر حرام کاری کرنے والوں کو ہے آج توحید کا نغمہ گانے والے پہاڑیوں کی چوٹیوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں آخا نے فرمایا حالت اتنی سنگین ہو جائے گی کہ حق کہنے والا حق پر چلنے والا اسے دنیا میں جگہ نہیں ملے گی اسلام غریب ہو جائے گا اجنبی ہو جائے گا آج سنتیں اجنبی ہیں آج قرآن اجنبی ہے آج اسلام اجنبی ہے آج یہودیت جانی پہچانی ہے عیسائیت جانی پہچانی ہے فلم آنے سے پہلے کوئی فلم جب ریلیز ہوتی ہے اس سے پہلے اس کا ٹریل ورژن وہ لوگ چھوڑتے ہیں تاکہ اس فلم کی مقبولیت زیادہ ہو کچھ گانے آ جاتے ہیں فلم کی کچھ جھلکیاں ٹی وی کے اندر آ جاتی ہیں اخباروں میں اس کے کچھ تراشے اور خاکے آ جاتے ہیں دجال آنا ہے اور دجال سے پہلے اللہ نے دجال کے کچھ خاکے اس دنیا میں چھوڑے دجال کیا کرے گا مال دے گا دولت دے گا آج امریکہ پوری دنیا کو ورلڈ بینک کے ذریعے سے مان نہیں دے رہا جنت دکھائے گا جو مانے گا آج جھوٹے خدا کو تو کیا وہ امریکہ کی جنت میں نہیں جا رہا ہے انارب حکم اللہ کے دعوی کرنے والے کی جنت میں نہیں جا رہا ہے اور جو نہیں مانے گا دجال کو اس کی جہنم میں جائے گا آج مٹھی بھر مجاہدوں کا طبقہ دیکھو ایک بات یاد رکھو لکھ کر رکھو مرتے وقت اپنی اولاد کو وسیعت کر کے جاؤ بچپن میں جب ہم ملا کے پاس گئے تھے استاد کے پاس گئے تھے استاد کی ماں کے پاس گئے تھے جب علی باتا پڑھ رہے تھے ایمان مجمل پڑھایا گیا ایمان مفصل پڑھایا گیا ہر مکتب فکر والا ہر ملک والا ہر قبیلے والا ہر ذات والا ہر نسل والا ایمان مجمل ایمان مفصل پڑھاتا نہیں پڑھاتا آمن تو بلّہ کتی لکھ کر رکھ لو یہ میری بات اللہ پر ایمان اللہ کے فرشتوں پر ایمان ایمانیات کو اس کے اندر بیان کیا گیا آج دنیا کے چپے چپے کے اندر یہ اعلان کرو ایمان مجمل کا ہو سکے تو حصہ بناؤ ایمان مفصل کا حصہ بناؤ پنجم کلمہ رد کفر ہے ایک چھٹا کلمہ بناؤ کیا میڈیا جھوٹ جھوٹا ہے خبریں جھوٹی ہیں وہ امن کو دہشت گردی سے تعویر کرتا ہے وہ دہشت گردی کو امن سے تعویر کرتا ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا خیرت کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا نام خیرت رکھ دیا بے وقوفی عقل مندی ہے اور عقل مندی بے وقوفی ہے مانو میری بات ممبر رسول سے حلفیہ اللہ کی ذات کو حاضر و نازب جان کر یہ خبریں پھیلاؤ یہ ایمان بناؤ کہ ہم تک جو خبریں پہنچ رہی ہیں یہودی ذرائع ابلاغ سے پہنچ رہی ہیں یہ جھوٹی خبریں ہیں اگر یقین نہ آئے ہمارے خاندان کے ہمارے فرینڈ سرکل کے دوست و احباب جو پولیس تھانے میں گئے جیل گئے مقدمات کا سامنا کیا اب ان کو پوچھو کہ پولیس نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا کون سے مقدمے ان پر دائر کیے گئے پولیس نے گرفتار کیسے کیا جج کے سامنے بیان انہوں نے کیا دیا جیل میں زندگی کیسے گزری اور ان کی جو ہسٹری اخبار میں آتی ہے اور میڈیا میں آتی ہے میرے رب کی قسم اس ہسٹری اور اس کہانی سے ان کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا کوئی میل نہیں کوئی اس کے اندر ربط نہیں ہمارے پاس جو خبریں کرائیں جرائم کی آتی ہیں وہ پولیس تھانے سے آتی ہیں ان میں کون سے اولیاء اللہ اختاب ابدال بیٹھے ہیں بی بی سی سے آتی ہے بی بی سی کے اندر کون اختاب ابدال بیٹھے ہیں آج تک یہ کون ہے یہ زی نیوز کون ہے یہ اسٹار نیوز کون ہے یہ سب کے سب یہودی میڈیا ان تمام کا ریموٹ کنٹرول امریکہ کے اندر ہے قرآن شریف کا چھبیسواں پارا حجرات کا پہلا رکو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا یو الدین امنو ان جا کم فاسقم بین فتح ام اے و اگر تمہارے پاس کوئی فاسق فاسق گنہ گار داڑی منڈا بھی فاسق ہے شریعت کی نظر میں یہ شادی کے اندر وکیل گواہ جو بنتے ہیں داڑی منڈا اگر یہاں پر طالبان کی حکومت ہوتی ملا عمر کی حکومت ہوتی اسلامی پرچم لہراتا میرے رب کی قسم داڑی منڈے اور کشکشی داڑھی رکھنے والے کو وکیل و گواہ نہیں بنایا جاتا فاسق گواہ نہیں بن سکتا فاسق کی گواہی فاسق کی خبر معتبر نہیں قرآن صاف کر بے نمازی فاسق ہے جس نے فجر کی نماز چھوڑی جان بوجھ کر ساڑھے گیارہ کو نکاح ہے وہ وکیل نہیں بن سکتا وہ گواہ نہیں بن سکتا یہ بھیڑوں کی چماروں کی گائے پر پابندی لگانے والوں کی اور مسلمانوں کی مسجدوں کے میناروں پر پابندی لگانے والوں کی اور مسلمانوں کے اداروں پر پابندی لگانے والوں کی حرام زادوں کی حکومت ہے چماروں کی حکومت ہے اس لیے تمہیں جھوٹ ہے کہ تم داڑی مڈے کو گواہ بنا لو ہجڑے کو وکیل بنا لو نہ مردے کو تم جو ہے وٹنس بنا لو چھوٹ ہے اسلامی پرچم ہوگا امیر المؤمنین ہوگا خلیفت المسلمین ہوگا ہر چیز اس کی اجازت نہیں دی جائے گی ان جا کم فاصی کم بینگا قرآن نے کہا کہ اگر تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لے کر آئے فتبینو ان تصیبو قوم کو جہانا تم تحقیق کرو ورنہ تم جہالت کے اندر پڑ جاؤ گے اور نادانی کے اندر پڑ جاؤ گے اور تباہی اور کسارے میں ہوگے یہ بات خوب پھیلاؤ میل کرو میسج کرو ایک دوسرے کو سلام و کلام کے بعد بتاؤ میڈیا جھوٹا ہے میڈیا جھوٹا ہے امریکہ پوری دنیا کی خبریں کیا کہتی ہیں مذاکرات کر رہا ہے افغانستان والوں سے ارے جس نے ایک اسامہ کے خاطر ملک کو قربان کر دیا حکومت کو قربان کر دیا سلطنت کو قربان کر دیا اب وہ جھوٹے خدا کے پیر پڑے گا اصل کیا ہے میں اور آپ کشتی لڑ رہے ہیں علم کی کشتی عمل کی کشتی سیاست کی کشتی بزنس کی کشتی اور میں ہار پر میری ہار پر ہار ہو رہی شکست پر شکست ہو رہی ہے میں نے کہا کہ اڑتالیس گھنٹے میں تجھے ہرا کر رکھ دوں گا اڑتالیس دن چلے گئے اڑتالیس مہینے چلے گئے نو سال ہو گئے میں تجھے ہرا نہیں پایا اب خام ایک تیسرے آدمی کو کہتا ہوں کام کرو یہ خبریں پھیلا دو کہ میری اور ان کی بات چیت ہو رہی ہے اب لڑائی نہیں ہوگی جب دیکھا کہ میرا منہ کالا ہو رہا ہے جب دیکھا کہ میری مٹی پلید ہو رہی ہے جب دیکھا کہ تابوتوں کے اندر ان مردار ناشے نکل رہی ہیں ان مجاہدوں کے ہاتھ تو اب میں نے تیسرے آدمی کے ذریعے سے میڈیا میرے ہاتھ میں میں نے افواہ پھیلا دی کہ نہیں صاحب میری ہر بار کچھ نہیں میں بھی موقع دیا تھا اب سم لیں گے تب سم لیں گے نو سال ہو گئے اب ہاں یہ بمباری کرتے ہوئے یہ ڈراؤن تیارہ چھوڑتے ہوئے اچھا نہیں لگتا اب ہماری ان کی بات چیت ہو جائے گی کمپرومائز کچھ بھی نہیں آپ تیار ہی نہیں مجھے تھوک کر دیکھنے کے لیے تیار نہیں اگر ہونا تھا تو اسی وقت اسامہ کو حوالے کر دیتے ملک بچا لیتے سلطنت بچا لیتے یہ اسی وقت مصالحت ہو سکتی ہے کہ جب افغانستان میں خون ریزی ختم ہو جائے فلسطین کے اندر بمباری ختم ہو جائے لبنان کے اندر سوریا کے اندر الجزائر کے اندر ظلم و تشدد کا جو کالا بازار گرم ہے یہ ختم ہو جائے دنیا کا ایک نمبر کا دہشت گرد ہے یہ یہود یہ نسارا اور قرآن کلام پاک کے پہلے بارے میں سورہ بکرا میں ارشاد فرمایا ولن تردا انکل یہود ولن نسارا حتہ تبیا ملتا ہو یہ یہود اور نسارا ہرگز کمپرومائز نہیں کریں گے سلا نہیں کریں گے ہرگز بات چیت نہیں کریں گے بی بی سی میں خبر کہ اب امریکہ افغانستان سے مذاکرات کر رہا ہے پوری دنیا کے اخباروں میں سرخیاں مصالحت کر رہا ہے بات چیت جھوٹی بات ہے اپنی شکست پر پردہ ڈالنے کے لیے اس نے جھوٹی خبر پھیلائی میں نے کہا کہ ایمان بناؤ پیڑیا جھوٹا ہے یہ نہیں جھکیں گے یہ کٹ جائیں گے یہ بچوں کو یتیم کریں گے یہ عورتوں کو بیوہ بنائیں گے یہ آبادیوں کو ویرانوں میں تبدیل کریں گے یہ خون سے ندیوں کو پر کر دیں گے لیکن جھوٹے خدا کے سامنے کبھی سجدہ نہیں کریں گے مذاکرت کا مطلب کیا ہے میری آپ کی لڑائی ہو رہی ہے بات چیت کا مطلب کیا ہے جنگ ختم کرو اب ہم بات کرنے نہیں جنگ نہیں ختم الجہاد ماضی منز الى یوم القیامہ جنہوں نے جہاد کی ذمہ داری لی وہ قیامت تک اس جھنڈے کو اٹھائے رکھیں گے نہ فرعون سے ڈریں گے نہ شداد سے ہاں ایک بات یاد رکھیے ہر قوم کے اندر میر جعفر ہوتا ہے ہر قوم میں پور نیا ہوتا ہے ہر قوم میں سر پکڑو ہوتا ہے منافق ہوتا ہے ہر قوم کے اندر کچھ غدار ہوتے ہیں کیا انہی قریش میں ابو لہب نہیں تھا کیا اسی قریش کے اندر ابو جہل نہیں تھا کیا اسی قریش کے خاندان کے اندر اتبا اور شیوا نہیں تھا کا خاندان کیا شیوا کا خاندان کیا ابو جہل کا خاندان کیا ابو لہب کا یہ قریش نہیں تھے یہ اہل مکہ نہیں تھے یہ اہل عرب نہیں تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے صدیق اور حضرت عمر فاروق کی پارٹی سے بغاوت کی تھی نہیں کی تھی دشمنی کی تھی نہیں کی تھی تو اسی طریقے سے دنیا کے اندر جو مجاہدوں کا دستہ ہے ان میں سے جیسے کہ کلام پاک میں سورہ احزاب کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے یکیسویں پارے میں ارشاد فرمایا کہ جب مومنوں کا دستہ مجاہدوں کا دستہ کفر کی یلغار کرنے کے لیے اور دنیا کی بت پرستی پر یلغار کرنے کے لیے جاتا ہے تو منافق کہتا ہے ان اور نہیں صاحب ہم تو لوٹ کر جائیں گے ہم جہاد نہیں کریں گے ہم بچوں کو یتیم نہیں کریں گے عورتوں کو بیوہ نہیں کریں گے ہم گھروں کو اجاڑیں گے کیوں ان بیوتنا اور ہمارے گھر خالی ہیں ہماری ماں ہے دیکھ بھال کو کوئی نہیں ہمارا دودھ پیتا بچہ ہے اس کا دیکھ بھال کو قرآن کہتا ہے وہ ماں ہی بیاورا دونا اللہ پلارا ان کے گھر کے اندر سب کچھ ہے یہ صرف میدان جنگ سے بھاگنا چاہتے ہیں تو اسی طریقے سے افغانستان کی ان جماعت کے اندر بھی کچھ غدار ہوتے ہیں حکمت یار مسعود یہ نکل گئے تھے ان میں سے ان کی پارٹی تھی اب ان سے بات چیت کر کر پوری دنیا کو یہ جھوٹا خدا دھوکا دیتا ہے کہ ہم ان مجاہدوں سے بات کر رہے ہیں ہم جو ہے ملا عمر کی پارٹی سے بات کر رہے ہیں وہ جانے دے دیں گے وہ نسلیں ختم کر دیں گے جھوٹے خدا سے کبھی مصالحت نہیں کریں گے جھوٹے خدا سے کبھی بات چیت نہیں کریں گے بات چیت اسی وقت ہوگی جب دنیا سے ظلم ختم تو کرے گا تشدد تو ختم کرے گا دہشت گردی تو ختم کرے گا مسلمانوں سے تعصب کو تو جب ختم کرے گا اور دنیا کے اندر مسلمانوں کے کو امن ملے گا سکون ملے گا راحت ملے گی اس وقت تک حدیث میں آقا نے فرمایا لا لاتی من امتی میری امت کے اندر ایک طبقہ ہوگا جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا حق کے لیے لڑے گا حق کے لیے مرے گا وہ کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا کمپرومائز کرنا تھا حضرت موسا فرعون سے کرتے کمپرومائز کرنا تھا تو حضرت ابراہیم نمرود سے کرتے کمپرومائز مصالحت کرنا تھا تو کلام پاک کی سور کافرون کی آیت نازل نہ ہوتی کل یا یافرون لا ما دا کابل تم آبد ولان آب ما تم پھرا کر دوہرا دوہرا کر میرے اللہ تو ایک مرتبہ کہہ دیتا کافی تھا کافی کافروں اے غیروں کی پرستش کرنے والوں تم میں ہم میں کوئی جو ہے سلا نہیں ہو سکتی لا بدما تابود کہ ہم جس کی عبادت کرتے تم نہیں کرتے تم جس کی عبادت کرتے ہو ہم نہیں کرتے لنا حمال وال مکم ہمارے لیے ہمارے امال اور تمہارے لیے تمہارا تمہارے امال ہمارے لیے ہمارا دین اور تمہارے لیے تمہارا طریقہ کبھی دن رات مل نہیں سکتے کبھی جنت اور جہنم مل نہیں سکتے کبھی حق اور باطل مل نہیں سکتے کبھی کفر و اسلام مل نہیں سکتے کبھی زمین و آسمان مل نہیں سکتے کبھی تری اور کچھ کی مل نہیں سکتی اور کبھی تم اور ہم مل نہیں سکتے جھوٹی بات ہے کبھی اخبار کے بیان پر اعتماد نہ کرنا میڈیا کی بات پر اعتماد نہ کرنا یہ جھوٹ ہے آقا نے قیامت کی نشانیوں میں بتایا دجال آئے گا اس کے پاس قتل کرنے کا پاور ہوگا اس کے پاس ملکوں کو غذا دینے کا بارش برسانے کا زمین سے سبزہ اگانے کا پاور ہوگا میں نے کہا کہ فلم کے آنے سے پہلے اور کسی نئی فلم کے آنے سے پہلے ٹریل ورژن آتا ہے دجال آنے کی تیاری کر چکا ہے وہ غسل کر لیا ہے اس نے سوٹ بوٹ پہن لیا ہے امریکہ کا اور آئینے میں کھڑا ہو کر آخری مرتبہ اس قوم کے سامنے اس دنیا میں آنے سے پہلے اپنا چہرہ دیکھ رہا ہے ٹریل ورژن دجال کی شکل میں یہ امریکہ یہ برطانیہ یہ فرانس جسے پردہ کاٹ رہا ہے مینارے کاٹ رہے ہیں کسی کو گائے سنگھ مار رہی ہے پیشاب پیارا ہے اور گوشت اور دودھ پیارا نہیں کسی کو کچھ ہو رہا ہے یہ ڈول ورشن ہے دجال بادلوں سے پانی برسائے گا دجال حدیث پاک میں آتا ہے زمین سے سبزہ اگائے گا دجال جب دنیا کے اندر فساد بپا کر کر مدینے طیبہ میں داخل ہونا چاہے گا اوہد کے پہاڑ کے پاس فرشتے اس کو گرفتار کر لیں گے یہ میرے محبوب کی سرزمین ہے یہ ہمارے آقا کی سرزمین ہے یہ مدینہ طیبہ ہے یہاں تو نہیں جا سکتا ایک اللہ والے مدینہ طیبہ سے آئیں گے اور آ کر کہیں گے وہ دجال ملون حدیثوں میں جو بات ہم نے پڑھی تھی علماء سے سنی تھی اب یقین ہو گیا کہ صحیح مانو میں تو دجال ہے دجال کہتا ہے کہ میری خدائی کو مانو میرے رب ہونے کو مانو جب وہ نہیں مانتے لٹاتا ہے اور اتنا مارتا ہے اتنا مارتا ہے کہ ادمرا کر دیتا ہے اس اللہ والے بزرگ کو اور اس کے بعد پھر پوچھتا ہے میری ربوبیت کو نہیں مانتا تو میری خدائی کو نہیں مانتا حدیث پاک کو سنتے جاؤ دیکھتے جاؤ اور پھر آج جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ستم ہو رہا ہے ٹاڈا ڈالا مانتے نہیں مانتے پوٹا ڈالا مانتے نہیں مانتے بے دخل کیا حکومت سے مانتے نہیں مانتے ملازمتوں سے بے دخل کیا مانتے نہیں مانتے موٹی موٹی مثال مٹھائی کا کاروبار کون سنبھالتا تھا کپڑوں کا کاروبار کون سنبھالتا تھا ہارڈ ویئر کا کاروبار کون سنبھالتا تھا کھیتی باڑی کون کیا کرتا تھا سب مسلمان سب چیزوں سے بے دخل کر دیا گیا اب تم رکشا چلاؤ گھوڑا گاڑی چلاؤ اب تم جیلوں کے اندر مسجد بنا کر اللہ اللہ کیا کرو جیلوں میں مدرسہ چلاؤ مسلمان خوش ہے کہ ہمیں جیلوں کے اندر فیسلٹیز دی جا رہی ہے کہ شہری کے لیے افطاری کے لیے ذکر کرنے کے لیے اس پلنے کے لیے آیا ڈھکیلا گیا ڈھکیلا گیا جیل آباد ہے مسلمان نوجوانوں سے دجال کی حدیث سنو اور زمانے کی طرف دیکھو یہ ٹریل ورژن ہے نہیں جو مانتا ہے اس کو نواز رہا ہے نہیں نواز رہا ہے کتنے کروڑوں ڈالر مشرف نے امریکہ سے لیے جھوٹی خدائی کو تسلیم کر کر زرداری نے لیے ڈاکٹر آسیہ صدیقہ کو حوالے کر کر کتنے کروڑوں ڈالر اس حرام افزا دینے لیے یہی تو کرتا ہے دجال مانو میں تمہیں میٹھا پانی دوں گا سمندر کے پانی کو میٹھا کر کر دے رہا ہے بادلوں کو اندر آگ بلاسٹ کر کر برسات کر دینے کی ٹیکنالوجی کس کی ہے دجال یہ کام کرتا ہے پہلے نو مہینے میں فصل آتی تھی تین تین مہینے میں نو مہینے میں تین فصلیں آ رہی ہیں یہ ٹیکنالوجی کس کی ہے یہ دجال کی ٹیکنالوجی ہے وہ زمین سے سبزہ اگاتا ہے وہ بے موسم کے پانی نکالتا ہے وہ معصوموں کو قتل کرتا ہے اکبرا کر دیا جب اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا تو اس کے بعد کہا کہ اب لاؤ تلوار جسم کے دو ٹکڑے کیے روایت میں آتا ہے ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ اگر کوئی کمان سے تیر مارنے والا طاقتور اپنے کمان سے تیر چھوڑے تو جتنی دور تیر جاتا ہے اتنا دو جسم کے ٹکڑوں کے درمیان فاصلہ تھا پھر تجال نے پوچھا لوگوں میری خدائی کو تسلیم کرتے نہیں کرتے لوگوں میری ربوبیت کو مانتے نہیں مانتے زمین سے سبزہ اگایا میں نے بادل سے پانی برسایا میرے ہاتھ میں جنت ہے میرے ہاتھ میں دوزت ہے میرے ہاتھ میں راحت ہے مانو اگر نہیں مانے گوانتا تنا بے کی جیل کیا اللہ کے قید جہنم سے بدتر عذاب قبر سے بدتر نہیں ہے ابو غریب جیل کیا یہ زندگی موت سے بدتر نہیں ہے مانو ہم کروڑوں ڈالر دیں گے قرضہ دیں گے یہ ڈریل ورژن نہیں دجال کا اور نہ مانو تو ہم تمہیں ہماری ترقیات سے محروم رکھیں گے تمہارے ملک کو ترقی سے روک دیں گے ایئرپورٹ تک نہیں رہے گا دوائیاں نہیں دیں گے عمدہ پاک یہی تو دجال کہتا تھا اور اس کے بعد دجال کہے گا وہ جسم کا وہ ٹکڑا جو تیر کمان سے نکل کر جتنی دور چلا جاتا ہے اتنا دور چلا جائے گا کہے گا کہ دیکھو میں خدا ہوں پھر میں ان کو ملا رہا ہوں وہ کہے گا اٹھ کر آ وہ دوڑ کر آ کر جسم سے مل جائے گا اور پھر وہ کھڑا ہو جائے گا تو اس کے بعد دجال اس مومن آدمی کو پوچھتا ہے کہ اب بھی میری ربوبیت کو مانتا نہیں مانتا میں زندگی دینے والا موت دینے والا اب وہ اللہ والے کہتے ہیں پہلے سے زیادہ یقین ہو گیا دجال کمی کبھی میں کہ اللہ کا دشمن ہے تو دجال ہے مسیح ہے دجال ہے تو پھر اس کے بعد وہ اللہ والے کہیں گے میں نے آخا کی حدیث سنی ہے کہ پھر تو دوبارہ مجھے نہیں مار سکتا اگر تو واقعیتاً خدا ہے تو تم مجھے موت دے کر بتا روایت میں آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس مومن کے گردن کو تانبے کا بنا دیں گے تلوار چلائے گا تلوار ٹوٹے گی تلوار چلائے گا تلوار ٹوٹے گی کیا مطلب ہے دجال دنیا کا ٹریل ورژن میں ایک مرتبہ ستائے گا ایک مرتبہ تکلیف دے گا اس میں تم ثابت قدم ہو جاؤ گے تو پھر وہ دجال کامیاب نہیں ہوگا وہ فرعون کامیاب نہیں ہوگا وہ یہود کامیاب نہیں ہوگا وہ نسارا کامیاب نہیں ہوں گے پہلے مرحلے میں خدا بطور آزمائش کے اس کو چھوٹ دے گا ہم ذرا صبر سے کام لیں ہم ذرا تحمل سے کام لیں ہم اللہ کے دین پر مضبوطی سے جمے رہیں تو پھر ذرا سی اس کو کامیابی ملے گی اس کے بعد نہ امریکہ کامیاب ہوگا نہ رشیا نہ برطانیہ کامیاب ہوگا کامیابی ہمارے مقدر ہے اللہ کی مدد اللہ کی نصرت ہمارے مقدر ہے ہمیں کوئی تباہ نہیں کر سکتا دنیا میں کوئی وہ قوم نہیں پیدا ہوئی جو مسلمانوں کے وجود کو ختم کر سکے اسلام کے نام و نشان کو مٹا سکے یہ لاکھ تدبیریں کر لے کبھی قرآن پر گولی چلائے کبھی قرآن پر جوتا رکھے کبھی یہ جوتوں کے تسمے پر اللہ کا نام لکھا کر پوری دن یہ کیوں کر رہے ہیں کیا میرا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے یہ مسلمانوں کو اللہ کا نام پیغام دے رہا ہے کہ مسلمانوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا تمہاری شرم کو تمہاری حیا کو روپیوں کے لیے مرتے ہو دولت کے لیے مرتے ہو پیسوں کے لیے مرتے ہو تمہارا رب کا نام آج جوتوں کے تلوے میں آ گیا بابری مسجد جھجوڑ رہی ہے بیت المقدس رہا ہے اللہ کا نام یہ کمپنی والوں نے یہودی چپلوں کے تسموں میں اور جوتوں کے تسموں میں سول کے اندر لکھا کر وہ اللہ کا نام آج ہمیں جھجوڑ رہا ہے ہمارے زمین کو کہ تم کیا کر رہے ہو ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بنانے سے پہلے تباہ کر دیتے برباد کر دیتے اللہ تعالیٰ ان کے کارخانوں کو آگ لگا دیتے کارٹون بنانے والے کے دماغ کے اندر برین ٹیومر آ جاتا میرا اللہ قادر مطلق ہے جس نے ابابیل کے ذریعے سے اصحاب فیل کو تباہ کیا برباد کیا میرا اللہ قادر مطلق ہے جس نے قوم نوح کے تندور جہاں سے آگ اگلتی ہے وہاں سے پانی لا کر قوم کو تباہ کیا برباد کیا میرا اللہ قادر مطلق ہے کہ ایک لنگڑے مچھر سے وقت کے جھوٹے خدا کو تباہ کیا برباد کیا میرا اللہ اس جھوٹے خدا کو تباہ کرنے پر قادر ہے اس نبی کے کارٹون بنانے والے پر جھوٹے پر اللہ کا نام لکھنے والے پر مسجد اقسا کو ڈھانے والے پر بابری مسجد کے شہید کرنے والے پر لیکن یہ ہونے اس لیے دیا کہ مسلمانوں تم کر کیا رہے ہو میرا اللہ قادر مطلق ہے کہ دنیا کی طرف سے بلی دی جانے والی ڈاکٹر آفیہ صدیقہ تجھے دنیا کی جو ہے مسلمانوں کا سلام امت مسلمہ کا سلام تجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف سے سلام اور رحمتوں کی دعائیں کہ پوری امت کی طرف سے تو نے وقت کے چھوٹے خدا کو للکارا کہ میں صرف نازک ضرور ہوں لیکن میرا ایمان ہمالیہ سے زیادہ مضبوط ہے امریکہ کی جیوری نے عدالت نے اس معصوم بہن کو جب مجرم قرار دیا اور کہا کہ پہلے فیصلے میں یہ کہا کہ ثبوت اور شواہد مکمل نہیں مل رہے ہیں لیکن امریکی کتوں کے دباؤ پر دوسرے فیصلے کے اندر ڈاکٹر آفیہ کو کہا کہ تم دہشت گردی دہشت گردی سے تمہارا تعلق ہے یہاں میڈیا پاکستان کے اندر ڈاکٹر آفیہ کی ماں پر کیمرے لگائی ہوئی تھی ان کے بھائی الطاف اور دوسرے بھائی پر جو ہے میڈیا اپنے مائک کو قریب لے کر گئی تھی اور میڈیا کا تصور یہ تھا کہ جب بہن کو پھانسی کی سزا سنائی جائے گی مجرم گردانا جائے گا ماں بے ہوش ہو جائے گی سنجے دت کو عدالت کی کٹہرے کے اندر جب کھڑا کیا گیا ہچکیا لے کر رو رہا تھا بھیک مانگ رہا تھا کہ مجھے رہائی کی بھیک دے دو میری بہن کی حالت ایسی ہے میرے گھرانے کی حالت ایسی ہے میرے قبیلے کی حالت ایسی ہے جو فلموں کے اندر بڑے بڑے رول کرنے والا زندگی کی بھیک دنیا کے سامنے مانگ رہا تھا ایک میری ڈاکٹر آفیہ بہن تھی کی بہن تھی جس کا رشتہ حضرت سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے جا کر ملتا ہے ماں بے ہوش نہیں ہوئی بھائی ہوئے نہیں غم زدہ نہیں ہوئے پہلی خبر یہ آئی کہ جب ڈاکٹر آفیہ کو امریکی عدالت نے مجرم قرار دیا اور کہا کہ سزائے موت بھی ہو سکتی ہے اور عمر قید بھی ہو سکتی ہے تو ماں نے یہ کہا الحمدللہ اللہ نے میری بیٹی کو ایمان و اسلام کے لیے قبول کر دیا الحمدللہ کہ میری بیٹی وقت کے فرعون کے سامنے دبی نہیں اور اس میں بھی جب فیصلہ آیا تو مسکرا کر یہ کہا کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری زندگی کو اپنے لیے قبول کر لیا ڈرنے والی قوم نہیں ہے آج کسی کو فکر چپل کا تسمہ ٹوٹ جاتا ہے دس نوٹ جیب سے گر جاتی ہے آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلتے ہیں شاید یہ بات ہو رہی ہو بہت سارے لوگ سوچتے ہوں گے ہمیں کیا لینا دینا کون ہے ڈاکٹر آپیا کون ہے امریکی عدالت بہت سارے لوگ سوچتے ہوں گے میرے آقا نے فرمایا مسلمان ایک جسم ہے مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک اور تاریخ شاہد ہے کہ متسم اللہ نے جب ایک جو ہے متسم اللہ کے زمانے کے اندر جب دشمنوں نے ہماری ایک بہن کو گرفتار کر لیا اور اس کے بعد اس گرفتاری کی حالت کے اندر وہاں موتسیما جب یہ لفظ کہا تو سب ہزار فوجیوں کو موٹر سے نے ایک بہن کو چھڑانے کے لیے وہاں سے لشکر جرار کو بھیج دیا آفیاب بات کرنا آج ہم دنیا کے کتے ہو چکے ہیں آج ہم جورو کے غلام ہو چکے ہیں ہمیں ایمان کا پتا نہیں ہمیں اسلام کا پتا نہیں ہمیں تیری تاریخ کا پتا نہیں ہمیں کچھ پتا نہیں ہمیں یہ پتا کہ شاہ رخ خان کی فلم پر پابندی کیوں لگتی ہے ہمیں یہ پتا کہ کاغذی شیر اور جنگلی شیر کے اندر کیا فرق ہے ہمیں یہ پتا کہ کون سی ہیروئن کا حمل کون سے ہیرو کے متوے سے قرار پاتا ہے ہمیں یہ پتا کہ کس کا تعلق کس سے ناجائز ہے ہمیں یہ پتا کہ ایک عورت کتنے مردوں سے فلم کے اندر نکاح کرتی ہے ہمیں یہ پتا کسی پر ہٹ فلم کون سی ہے ہمیں یہ پتا اس وقت سب سے بڑھیا گانا سبحان اللہ الحمدللہ کا کون سا چل رہا ہے آفیہ باف کرنا جس وقت دنیا کی محبت ہمیں چھوڑے گی ہماری آنکھوں کے پردے ہٹیں گے ہم تجھے چھڑانے کے لیے متسم اللہ کی فوج کی طرح آ کر ہم تجھے آزاد کرائیں گے اس دل پر دنیا کی محبت نے پردہ ڈال دیا ہم نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا نا ہم نے ہم سے کہا تھا نماز میں دل نہیں لگتا نماز میں جی نہیں لگتا عبادت میں مزہ نہیں ذکر میں مزہ نہیں بیان میں کشش نہیں بیان میں لطف نہیں کیوں اس لیے کہ یہ دل مردہ ہو چکا ہے اسی سوال میں ہم نے اپنے اس کے جواب کو رکھا تھا ہر آدمی کو شکایت مجھے بھی شکایت آپ کو پہلی سب کو دوسری سب کو تقویر اولا سے پڑھنے والے جماعت چھوڑنے والے آخری رکا سب کچھ کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے نماز میں میرے بھی بس آتے ہیں آپ کے بھی آتے ہیں یہ شکایت سوٹ کی طرح عام ہے یہ شکایت رشوت کی طرح عام ہے یہ شکایت ہواؤں کے پھیروں کی طرح عام ہے سب کو ہے شکایت اصل بات کیا ہے میں نے آپ کو بتایا اور روایتوں میں آتا ہے اللہ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے سات ہزار سال تک انسان کے دل کو اپنے عرش کے پاس رکھ کر اس کی پرورش کی بتایا تھا مشائق نے بتایا سوفیا نے بتایا روایتوں میں آتا ہے چالیس دن نہیں چار مہینے نہیں ایک سال نہیں بیس سال نہیں سات ہزار سال اللہ نے انسان کے دل کو اللہ کے عرش کے پاس رکھ کر اسے خاص نور سے اس کی پرورش کی تھی اس کی دیکھ بھال کی تھی ساٹھ ہزار سال کے بعد جو دل ساٹھ ہزار سال اللہ کی تجلی کو دیکھتا رہا اللہ کی جمال کو دیکھتا رہا عرش کرسی کے منظر کو دیکھتا رہا جنت کے ہر و گریوان کو دیکھتا رہا اچانک اس کو انسان کے ناپاک گندے خون کے لوٹڑے کے درمیان اسے قید کر دیا گیا اب یہ دل اللہ کے عرض سے نکل کر آ کر یہ ناپاک خون ہمارا خون پاک ہے ناپاک ہے ہمارا خون ناپاک ہے ہمارا گوشت ناپاک ہے اس ناپاک خون کے درمیان اللہ نے اس دل کو رکھ دیا ایک آدمی جو عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہے راحت کی زندگی گزارتا ہے اچانک اسے جیل خانہ پہنچا دیا جائے کیا چاہے گا لاکھوں روپے لے لو مجھے رہا کر دو وہ اپنی بیوی کی طرف آنا چاہتا ہے وہ اپنے مکان کی طرف آنا چاہتا ہے وہ اپنے ماحول کی طرف آنا چاہتا ہے قید خانے کی زندگی سے وہ تنگ آ جاتا ہے کیوں وہاں اس کو وہ آرام نہیں جو گھر میں ہے نہ مرضی کا کھانا نہ مرضی کا سونا نہ مرضی کا سیر و تک کہیں نہیں جا سکتا قید ہو گیا اب وہ رہائی پا کر اپنی اصلی جگہ آنا چاہتا ہے تو اسی طریقے سے یہ دل اللہ کے عرش سے ہمارے گندے خون اور ناپاک گوشت کے لوٹڑوں کے درمیان ہڈیوں کے ڈھانچوں کے درمیان قید ہو گیا اب یہ دل اللہ کے ذکر کا بےتاب ہے اب یہ دل اللہ کی عرش و تجلی کا بےتاب ہے ساٹھ ہزار سال جیتے کتنا ہے ہم ساٹھ سال ستر سال سو سال سوا سو سال اس سے اوپر تو نہیں سات ہزار سال کا اور سو سال کا تو اب یہ دل کیا کرتا ہے جہاں سے آیا وہاں جانا چاہتا ہے تو کم سے کم اس کو یہ کیا جائے کہ اس کو اس کا ماحول دیا جائے قید خانے کے اندر سیاسی آدمی کو ایم ایل اے کو ایم پی کو منسٹر کو داخل کر دیا گیا رائل فیملی کا آدمی ہائی بھائی آدمی اور عمدہ زندگی گزارنے والا قانونی مجبوری سے اس کو جیل میں ڈال دیا گیا کہ تین مہینے کی تمہیں قید لیکن حکومت نے کہا کہ ہر عیش و آرام اسے دیا جائے جو گھر میں اس کو ملتا ہے اخبار اس کو دیا جائے ٹی وی اس کو دیا جائے لیپ ٹاپ دیا جائے انٹرنیٹ دیا جائے بیوی سے ملاقات دو چار گھنٹے دی جائے اولاد اسے آ کر دو چار گھنٹے بات کرنے کا موقع دیا جائے جو کھانا ملے اس کو دیا جائے تو اس کی قید کی مشقت کافی حد تک کم ہو جاتی ہے کیونکہ جو چیز اسے گھر میں مل رہی تھی اسے قید خانے میں مل رہی ہے قید خانے میں اگر اور قیدیوں کی طرح اسے رکھا جائے گا تو دیوار پھلنگ کر آنا چاہے گا ہتکڑیاں توڑ کر اور پھانسی کا پندا کاٹ کر وہ اپنی جو ہے تہذیب اور اپنی معاشرت میں واپس آنا چاہے گا لیکن مل رہی ہے تو وہ سوچے گا کہ چلو یہ دن گزار لیں گے جو قید کے دن ہیں جو قید کی مدت ہے جو فیصلہ ہے چلو گزار لیں گے اسی طریقے سے یہ دل اللہ کے عرش کے پاس تھا اللہ کی کرسی کے پاس تھا اللہ کے نور سے اس کی پرورش ہوئی تو جب اس دنیا میں آیا تو آپ نے زلیل دنیا اس کو چٹائی آپ نے گندی بیوی اس کو دکھائی آپ نے ناپاک اولاد کی محبت اس کو دی آپ نے گندی زمین اور گندے مکان کی محبت اس کو دی آپ نے دولت روپیہ دیا دل گھٹتا رہا گھٹتا رہا گھٹتا رہا آپ گھاس کو شیر دیں شیر کو آپ جو ہے گھاس دے وہ کھائے گا وہ گھٹے گا لیکن جان بچانے کے لیے تھوڑا بہت کھا لے گا لیکن اس کا جی گوشت کی طرف رہے گا آپ ایک پیاسے کو ٹھنڈا میٹھا پانی دینے کے بجائے اس کو نیم کا کڑوا پانی دے تو وقت ضرورت حلق کو سکانے کے لیے دو تین بوند تو ڈال لے گا یہ گون تو پی لے گا لیکن اس کا جی تڑپتا رہے گا میٹھے پانی کی طرف اس دل کو جس دل کی اللہ نے سات ہزار سال تک اپنے خاص نور سے پرورش کی عرش کے پاس پرورش کی اور اللہ نے اس کو ہمارے جسم کے اندر قید کر دیا تو ایک تو قید ہوا اور دوسرا آپ اس کو پنشمنٹ دے رہے دنیا دے رہے مال دے رہے دولت دے رہے حب خود جو ہے دنیا دے رہے مال دے رہے بیوی کی جورو کی غلامی دے رہے اولاد کی اطاعت دے رہے ہیں تو یہ دل گھٹتا ہے یہ دل تڑپتا ہے اس دل کو اس کی غذا دو اس دل کو اس کی غذا کیا ہے اس دل کو اس کی غذا ہے ذکر تلاوت نماز روزہ اگر یہ دے دیا جائے تو پھر بس بسے نہیں آتے راستے کا کچرا ہٹا دیا جائے راستے کی ٹریفک کو کلین کر دیا جائے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ہم نے اس دل کے ساتھ ایکسیڈنٹ والا معاملہ کیا یہ دل چاہتا ہے اللہ کی خوش ندی کو تم نے زمین کی محبت دی ایکسیڈنٹ ہو گیا یہ دل چاہتا ہے جنت کی طلب کو اور تم نے اس کے اندر جہنم کا لہو ڈالا ایکسیڈنٹ ہو گیا یہ دل چاہتا ہے حب اولیاء اللہ کو اور تم نے حب شیاطین کو دیا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس وجہ سے جب دل بے قرار ہوتا ہے تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں شیطان اس کے اندر سون مارتا ہے پنجا مارتا ہے کیوں یہ دل ذکر سے خالی ہو گیا اللہ کی یاد سے خالی ہو گیا تو پھر اس کے بعد اس کو گمراہ کرنا آسان ہو جاتا ہے اس دل کو اس کی غذا دے دی جائے اولیاء کرام کے بارے میں صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ نماز ایسے پڑھتے تھے پتھر کے مجسمے ہوں پرندے سروں پر آ کر بیٹھ کر چلے جاتے تھے پتا ہی نہیں لگتا غزوے غ اوہد کے موقع پر اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پر صحابہ کرام کو مورچے پر لگا دیا حفاظت کے لیے لگا دیا اب کلام پاک کی تلاوت کرنے لگے کوئی نماز میں کھڑا ہو گیا تیر آیا لگا پتا نہیں ہمیں مچھر کی کاٹ کا پتا لگتا ہے پنکھا کم بند ہوا پہلی رکعت میں تیسری رکعت میں پتہ لگتا ہے اس دل کو انہوں نے اللہ کی محبت کی غذا دی تو دنیا کا تیر بھی لگے یہ دل اس طرف نہیں جاتا اور ہم نے اسے دنیا چٹایا دل مانتا نہیں ہے اس لیے نماز میں بے قرار ہوتا ہے اس لیے نماز میں اس کو جی نہیں لگتا آپ نے گندی چیز بھی ڈال دی اچھی چیز بھی ڈال دی اسے بات کرو اسے صاف کرو اس کی غذا دو شیر کو گوشت دو بکری کو گھاس دو آپ نے بکری کو گوشت دیا اور شیر کو گھاس دیا وہ جینے کے لیے تو کچھ لے سکتا ہے اس دل کو دنیا دیا یہ زندہ رہنے کے لیے قید کی مدت پورا کرنے کے لیے کچھ عرصہ تو رہ سکتا ہے لیکن یہ دل مطمئن نہیں میرا اللہ کلام پاک میں فرماتا ہے اللہ بھی ذکر اللہ تطمئن القلوب آگاہ ہو جاؤ یہ دل اطمینان پائے گا میرے ذکر سے سات ہزار سال تک میں نے اسے عرش کے پاس اپنے نور سے پالا ہے تم وہ دنیا جو دنیا مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے وہ دنیا جو ملون ہے وہ دنیا جسے پیدا کرنے کے بعد میں نے ایک مرتبہ محبت کی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھی یہ چٹاتے ہو تم دل کو تم تکلیف پہنچاتے ہو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے حادثہ ہوتا ہے خیالات منتشر ہو جاتے ہیں اور گاڑی جب ایکسیڈنٹ ہوتی ہے تو اس کے جو پارٹس ہیں بکھر جاتے ہیں اس دل کو ہم نے دنیا سے ٹکرایا اور دوسرا طریقہ یہ ہے ہمارے اکابرین اور ہمارے جو بڑے مشائق ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں لگا دے جہاد فی سبھی اللہ کے لیے تیار ہو جائے یعنی زندگی سے بھروسہ اٹھا لے جب مجھے بیوی کی ضرورت نہیں جب موت کا بلاوا آئے گا جامع شہادت نوش کرنے کا موقع آئے گا تو کیا میری بیوی میرے ساتھ آئے گی کیا میری اولاد سے میں پرمیشن لوں گا کیا میرے خاندان قبیلے اور میری ڈیوٹی والوں سے میں اجازت لوں گا نہیں جس کو آخرت کی طلب ہوتی ہے جسے آگے کی طرف جو دیکھتا ہے وہ کبھی ایکسیڈنٹ کا شکار نہیں ہوتا جو پیچھے کی طرف دیکھتا ہے آگے جا کر اس کی گاڑی ٹکراتی ہے مصیبت یہ ہے کہ ہم اس دل کی سواری پر بیٹھ کر پیچھے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں بیس سال کی فکر ہے اگلے تیس سال کی فکر ہے میری بیوی کا کیا ہوگا میری اولاد کا کیا ہوگا میرے خاندان کا کیا ہوگا میری بوڑھی ماں کا کیا ہوگا میرے بوڑھے باپ کا کیا ہوگا اور آخا فرماتے ہیں میں ایک سلام پھیرنے کے بعد دوسرے سلام کا مجھے یقین نہیں اس دنیا میں رہنا نہیں ہے تو یہ دل لگے گا کیوں مال نہیں چاہیے دولت نہیں چاہیے دنیا نہیں چاہیے زمین نہیں چاہیے بیوی نہیں چاہیے ماں باپ نہیں چاہیے تو بھاگے گا کیوں دل جب ہونا ہے تو نہ بھاگے گا ڈاکٹر نے سخت منع کیا کہ تمہیں شوگر ہے تم میٹھا نہیں کھا سکتے ہم مٹھائی کی دکان پر سے گزرے جب ہماری ضرورت کی چیز نہیں ہے تو ہماری نگاہ اٹھتی بھی نہیں یہ دنیا ہماری ضرورت کی چیز نہیں ہے ہم اپنے آپ کو ایسی ٹریننگ دیں کہ اس دل کے اندر آخرت کی محبت بٹھائیں قبر کا ڈر بٹھائیں عرش کے سائے کی محبت بٹھائیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کے پانی کی قیمت کو اسے بتائیں تو پھر یہ پیچھے کی طرف سڑی ہوئی دنیا کی طرف کی جب شوگر کے ہم پیشنٹ ہیں بڑی سی بڑی مٹھائی کی دکان ہو ہمیں کیا لینا دینا جب ہمارا مٹھائی لینے کا ارادہ نہیں چکنے کا ارادہ نہیں خرید بھی لیں استعمال نہیں کر سکتے تو ضرورت نہیں ہے یہ دنیا دھوکا یہ دنیا دھوکے کا گھر تو ضرورت نہیں ہے کہ یہ دل اس طرف بھاگے آپ نے اس دل کی ڈوری کو دنیا سے باندھ دیا اس لیے سر سجدے میں ہو لیکن دل دنیا کی طرف جاتا ہے نکالو طلاق دو اس کو حدیث پاک میں آقا نے فرمایا دو چیزیں اس دل میں جمع نہیں ہو سکتی دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت اللہ کی محبت کی جگہ ہے یہ دل اور جب دنیا آتی ہے اللہ کی محبت اس دل سے نکل جاتی ہے آخرت کی محبت نکل جاتی ہے یہ دولت طلاق دے دو یہ دنیا طلاق دے دو یہ مال کو طلاق دے دو جب عورت متعلقہ ہے اور ہم نے تین مرتبہ اس کو طلاق دے دی وہ بیوٹی کانٹیسٹ کے اندر پہلے نمبر پر آئے اور پوری دنیا کے اندر حسن کے مقابلے میں ایک نمبر پر آئے جب اس عورت سے شادی نہیں ہو سکتی ساری دنیا دیکھے گی ہم نہیں دیکھیں گے اس لیے کہ زمین آسمان کی قوتیں ملا کر تجھ سے نکاح نہیں کر سکتی اس لیے کہ تو تین مرتبہ کی متعلقہ عورت ہے ضرورت نہیں ہے ماں کو کام جو ہے معشوقہ کی نظر سے دیکھے گا کوئی کوئی بیٹی کو معشوقہ کی نظر سے دیکھے گا استقبیر اللہ محبوبہ کی نظر سے دے کیوں شادی ہو ہی نہیں سکتی پورے کائنات کے اولیاء اختاب ابدال جبرائیل نکائی اسرافیل سب آ جائیں ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا جب نہیں ہو سکتا تو ماں کو دل میں بیوی کی حیثیت سے جگہ دینے کی ضرورت نہیں ہے جب نہیں ہے تو سجدے میں ماں کا تصور محبوبہ کی شکل میں آج تک آیا کسی کو آیا بیٹی کا تصور محبوبہ کی شکل میں معشوقہ کی شکل کیوں اس لیے کہ ہم نے جگہ دی ہی نہیں اس گندی دولت کو کیوں جگہ دیتے ہو جو خدا کے قدموں پر سر ہو اور پھر اس دلیل دنیا کی طرف یہ دل جائے کیوں دیتے ہو جگہ تھوکو طلاق دو حضرت عیسیٰ علیہ سلاد وسلام کے پاس یہ دنیا اللہ تبارک تعالیٰ نے پورے آرٹیفیشل زیورات کے ساتھ سب آرٹیفیشل زیور ہے سب دھوکے کا گھر ہے بنانے والے نے کہا یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے بنانے والے نے کہا جھوٹ ہے مکاری ہے ایاری ہے بنانے والے نے کہا دیکھو پہلے میں نے بتایا نا بنگلور کے اندر آبادی کم تھی سنگل روڈ تھے لال باغ کے سامنے ڈبل روڈ تھا آج بھی اس کا نام ڈبل روڈ لوگ اس کی زیارت کرنے آتے تھے کہ بھئی لال باغ کے سامنے دو روڈا نہیں کٹے اب کتنے فلے اوور بنے جب دو روڈ بنے ون وے بنے تو کہا کہ مسئلہ ٹرافک کا حل ہو جائے گا جب دو روڈ سے نہیں حل ہوا فلے اوور بنائے گئے کہا کہ اب مسئلہ حل ہو جائے گا بتاؤ یہ دنیا دھوکے گا گھر یا نہیں آنکھوں سے دیکھا نہیں دیکھا میری اور آپ کی زندگی میں فلے اوور بنے ٹرافک کا مسئلہ حل ہوا پہلے سے زیادہ ہوا نہیں ہوا اب اس کے بعد کیا کہہ رہے کہ ہم جو ہے سرکاری بسوں کو بڑھائیں گے فیسلٹیز دیں گے والو بس دیں گے اے سی بس دیں گے تاکہ لوگ اپنے نجی وہیکل اور اپنے پرائیویٹ جو ہے گاڑیاں کم استعمال کریں مسئلہ حل ہوا نہیں حل ہوا کہا کہ ہم میٹرو بنائیں گے جو ٹرافک زمین کے اوپر رینگ رہی ہے ہم میٹرو کے ذریعے سے اسے حل کریں گے دلی میں کلکتہ میں میٹرو بنا ٹرافک کم ہوئی ٹرافک زیادہ ہوئی میرے اللہ نے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے کہہ دیا کہ تم یہ مسائل کو کہتے ہو کہ آگے جا کر مسئلہ حل ہوگا دو روڈ بنائیں گے مسئلہ حل ہوگا ون وے کریں گے مسئلہ حل ہوگا اوور بنائیں گے مسئلہ حل ہوگا میٹرو بنائیں گے مسئلہ حل ہوگا نہیں میرے عزت و جلالت کے قزب مسئلہ تو صرف دین میں حل ہوگا مسئلہ میرے ذکر میں حل ہوگا مسئلہ میرے قرآن میں حل ہوگا ہم بطور لطیفہ ہم کو ایک بات سنائیں گے تاکہ وہ لوگ جو چڑ رے مزاج کے وہ یہ کہیں گے حضرت جو ہے کچھ مسکراہٹ بھی نہیں لاتے مسکراہٹ جو ہے دیتے بھی نہیں ایک سردار جی فلم دیکھنے کے لیے گئے ایک مرتبہ دیکھا آ گئے دو مرتبہ دیکھا آ گئے دس مرتبہ دیکھا پندرہ مرتبہ دیکھا ٹکٹ دینے والے بابو نے سولہویں مرتبہ پوچھا سردار جی فلم بڑی پسند آ گئی کہ آپ جو ہے اس فلم کو سولی دیکھ رہے ہیں تو سردار نے جواب دیا گڈی جب تک لیٹ نہیں ہوگی جب تک میں یہ فلم دیکھتا رہوں گا گڈی کا مطلب یہ تھا کہ اس فلم میں ایک سین تھا کہ ہیروئن مادرزاد برہنا ہونے کی کوشش کر کر تالاب میں نہانے کے لیے جاتی ہے تو اب اسی وقت ٹرین آ جاتی ہے اسی وقت ٹرین آ جاتی ہے سردار نے کہا کہ جس دن یہ ٹرین لیٹ ہوگی اور اس ہیروئن کو میں نہاتا ہوا دیکھوں گا اس وقت تک اس فلم کو دیکھتا رہوں گا وہ ٹرین لیٹ ہونے کی نہیں اور سردار جی اس ہیروئن کو نہاتا ہوا نہیں دیکھے گا یہ دنیا آسمان کو اپنے پیروں تلے کر لے یہ دنیا سمندر کو مٹھی میں کر لے یہ دنیا سورج کے کرنوں کو اپنے قابو میں کر لے جس طرح سردار جی قیامت تک اس کی ٹرین لیٹ ہو کر وہ ہیروئن کو دیکھ کر نہاتا ہوا اس کی فرمائش قیامت تک پوری نہیں ہوگی دنیا کی حسرتیں میرے رب کی قسم پوری نہیں ہونے کی چودہ سو تیس سال پہلے میرے آقا نے فرمایا کہ انسانوں کی ایک حسرت ختم ہو کر دوسری حسرت پر ایک حسرت دوسری حسرت پر جا کر ختم ہوتی ہے اور دوسری تیسرے پر قسم کی گھاٹیوں تک امیدوں پر اس امید پر کہ شاید اب مولڈنگ کے گھر میں شاید اب بنگلے میں شاید اب ذاتی گھر میں شاید اب گورنمنٹ ڈیوٹی میں شاید اب بیٹوں کی کمائی میں شاید اب خوبصورت بہو کے آنے میں شاید فارن کی کمائی میں جس طریقے سے سردار کی گڈی کبھی لیٹ نہیں ہوئی میرے رب کی قسم دنیا کے اندر امن و سکون نہیں آ سکتا یہ امن و سکون اس دل کو اس کی غذا دینے پر آئے گا کسی دنیا کی چیز سے یہ دل ماننے والا نہیں ہے اس بھی کو سات ہزار سال تک میرے رب نے اللہ کے اپنے عرش کے پاس اس کو پالا ہے پرورش کیا ہے اب کرے کیا اب اس کی ترتیب ہمارے بزرگان دین نے اولیاء کتاب نے یہ بتائی ہے سانس تو آتی ہے جاتی ہے ہم کہہ رہے ہیں تو سانس آ رہی ہے جا رہی ہے آپ سن رہے ہیں اللہ نے ایسا نظام دیا ٹوینٹی فور آورس پیدائش سے لے کر موت تک ہم سوئیں ہم چلیں ہم بیمار ہم مقیم ہم مسافر ہم نماز میں بیت الخلا میں ہم گھر میں ہم آفس میں سانس آتی ہے جاتی ہے ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ تنہائی کے اندر آلتی پالتی مار کر بیٹھ جاؤ ادب سے بیٹھ جاؤ اور اپنے آپ کو مکمل ریلیز کر لو نہ کارخانہ نہ دنیا نہ دولت نہ بیوی بالکل تنہائی ہو سناٹا ہو فرماتے ہیں ایک سانس جو اندر جا رہی ہو اندر گئی اللہ باہر آئی اللہ پہلے دن تین منٹ دوسرے دن چار منٹ پھر اس کے بعد ہر دن ایک ایک منٹ بڑھاتے جاؤ ہمارے اکابرین مشائق صوفیاء اکرام نے بتایا یہ دل کو اس کی چھٹی ہوئی بھی مل جاتی ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جب کہیں گے ہر سانس کے ساتھ ہر نفس کے ساتھ اس دل سے گندگی نکل جائے گی نور آئے گا ظلمت چھٹ جائے گی خوشبو آئے گی بدبو چلی جائے گی اللہ کا نام آئے گا یہ دنیا کی ٹرافک کے اندر گھوڑے گدھے نے جو لیک کر دیا تھا اس اللہ کے تک پہنچانے والے راستے میں اور اس پلیٹ فارم میں اس جنکشن میں اللہ اللہ کرنے سے وہ گندگی دور ہو جائے گی پھر دیکھو صاحب کے زندگی کے مزے کیسے آتے ہیں سب دھوکا ہے سب دھوکا اگر ہم غریب ہوں ہم سائیکل کی سواری کر رہے ہو ٹو ویلر کی چیتک ہو کینیٹک ہونڈا ہو اس قسم کی یہ بھی دیکھو دھوکہ ہے انیس سو چوراسی میں دارلوم دیون سے ہماری فراغت ہوئی ہم آئے نہ گاڑی کا پتا نہ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم کوئی پتا نہیں وہ سوالا تو مدرسے میں نکل آئے تو دنیا دیکھا گویا پیدا ہوئے چوراسی میں انیس سو چوراسی میں اس وقت جو چیتک گاڑی ہے بڑا دھوم دھماکہ تھا ڈالروں میں ملا کرتی تھی ڈیڑھ سال دو سال کے بعد بکنگ کے بعد آیا کرتی تھی ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ دنیا کی آخری فائنل گاڑی ہے اور دنیا کے انٹرنیشنل بھکاری کی شادی میں جس کی شادی میں اسٹیج پر اگر چیتک رکھ دی گئی تو وہ قیمتی شادی سمجھی جاتی تھی اسے پھول کی مالا ڈالی جاتی تھی لوگ اس کی جو ہے بارہ ربیع الاول کو حضور عبد اللہ وسلم کا پوری مبارک دیکھتے نہ لائن سے آ کر دیکھ کر جاتے تھے لیکن کل من علیہ فان دنیا کی ہر بلندی کو فنا ہے آج ہے اس کا وہ مقام اس کے بعد ایک گاڑی آئی کینیٹک کہا کے ساتھ اس میں ایک بٹن لگا ہے کک مارنے کی ضرورت نہیں بٹن لگاؤ تو گاڑی بہت بڑی چیز لکھ پتی کروڑ پتی ارب پتی کرب پتی اس کو لیتے تھے بکنگ کے دو چار سال بعد ملا کرتی تھی سمجھ رہے تھے کہ اب جو ہے اس کے بعد دنیا میں اور کوئی ترقی نہیں ہوگی یہ دنیا کی آخری گاڑی ہوگی دنیا کی ہر ترقی کو زوال ہے دنیا کی ہر اونچائی کو نیچا آنا ہے دنیا کی ہر بلندی کو پیر تلے آنا مانو اپنی زندگی میں غور و فکر کر کر دیکھو ہمارے آبا اجداد نے اس زمانے کے اندر جو مکانات بنائے تھے وہ سب سے ماڈرن مکان تھا بہت قیمتی اتنے موٹے دروازے اب کیا ہمارے باپ دادا کا عقل نہیں جی اتنے تو جگہ ویسٹ کر ڈالے دو دروازے ملا تو ایک بیڈ روم بنتا کوس نہیں اگلی نسلیں ہمیں کوسیں گی آنے والی قوم ہمیں بیوقوف یہ اپارٹمنٹ بنا کو اتنی جگہ ویسٹ کرے نا ہواؤں میں مکان بنیں گے سمندر کے اندر مکان بنیں گے اور پھر یہ پیزا خالی ہوگی فلیور بنانے والوں کو عورتیں کڑوڑے پھوڑیں گی کہ راستے انہوں نے خراب کر دیے گھر گھر کے اندر جو ہے اڑن کٹولے ہوں گے چھوٹی چھوٹی ہوائی جہاز ہوں گی ہر گھر کے اندر جو ہے اوپر رن وے ہوگا خدا جانے کیا ہونے والا ہے کوئی کچھ کسی نے سوچا تھا کیا تصور کیا تھا یہاں آمور کے قریب ایک مدرسہ پڑھ رہے تھے چھٹی میں جب بنگلور آئے اس وقت ایک صاحب کے پاس مدراس سے بنگلور چلنے والی ٹرین میں ایک صاحب کے پاس ایک واچ تھی جس میں ڈیجیٹل نمبر تھا کاٹوں کی گھڑیاں چل رہی تھی ڈیجیٹل نمبر تھا جو الیکٹرانک نمبر جو دیکھ رہی ہے نمبر جب جولار پیٹ جنکشن آیا تو اس وقت کوئلے کی انجن تھی پانی لینے کے لیے تقریباً پونا گھنٹہ جو ہے ٹرین رکا کرتی تھی پورے ٹرین کے لوگوں نے اس آدمی سے مسافہ کر کر اس جو ہے ڈیجیٹل واچ کا معائنہ کیا کہا کہ صاحب نمبروں والی گھڑی ہے آج پندرہ روپے میں کلو کے حساب سے کلاس پالنے میں وہ واچ مل ہر ترقی کو سوال ہے ہر بلندی کو نیچانا ہے مانو قرآن کا جو مقام ہے میرے آقا نے فرمایا علی فلام مین ہر پن لا لاکن ہر پن علی فن ہر پن لام ہر پن مین ہر پن چودہ سو تیس سال پہلے جو علی فلام مین پر علی دس نے کیا لام پر دس نے کیا مین دس آج بھی وہی دس ہے کوئی فرق جو فرمایا کہ مسواک کے استعمال پر موت کے وقت کلمہ ملے گا آج بھی ملے گا یہ میرا وعدہ ہے جو فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے انتقال ہونے لگا چہرے پر مسکراہٹ تھی صحابہ کرام نے کہا میں جوان بچیوں کو رکھ کر جا رہے ہو مسکراہٹ فرمایا کہ میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ سکھا دیا ہے اب مجھے کسی چیز کا خوف نہیں کل بھی سورہ واقعہ کام کر رہا تھا آج بھی سورہ واقعہ کام کر رہا ہے یہ دنیا دھوکا ہے دھوکے کا گھر ہے اور میں آپ کو ایک عجیب و غریب چیز بتاتا ہوں یہ خامخوا کی ریلیجن ہے جو آدمی گورنمنٹ ملازم ہے وہ کہتا ہے یار پریویٹ زندگی بڑی اچھی ہے یہ تو غلاموں کی زندگی جو پرائیویٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے صاحب کماؤ نکو کماؤ اتنے تو پکے ہیں ادھر والا ادھر دیکھ کر اچھا سمجھتا ہے ادھر والا ادھر والے کو دیکھ کر اچھا سمجھتا ہے مکان مالک کہتا ہے بیوی کے گہنے رکھ کر لون لے کر تھکا لے کر اتنی بڑی بلڈنگ بنے انہیں آرام کی زندگی مہینے کو پٹک کر انہیں دیتے وقت اوپر سے نیچے صدقہ اتار کو دے رہا ہے باتا میں مہنا آ جاتا میرا بیٹا چھوڑتا نہیں دوسرے دن آ کو لیتا انہیں اسے دیکھ کر جلتا انہیں اسے دیکھ کر جلتا. یہ دنیا جلن کی جگہ حسد کی جگہ یہ دنیا دھوکا ذاتی مکان والا کرائے کو دیکھ کر کرائے والا ذاتی میں آپ کو ایک فارمولا میں اللہ کی قسم کہتا ہوں اللہ کی قسم جھوپڑی میں جنت کا مزہ دوں گا میں مان لو میری بات یہ اونچی اونچی بلڈنگیں یہ برج جو دبئی کا جو خلیفہ دبئی کا جو برج ہے اور مکہ ٹور ہے اسے دیکھ کر بھی تمہاری آنکھ اس طرف پی جائے گی تاج محل کو دیکھ کر کبھی جی نہیں للچائے گا کبھی بڑے بڑے بنگلوں کو دیکھ کر دل میں حسرت تمنا نہیں ہوگی کبھی ٹریفک سگنل کے اندر ابھی آپ انیس سو ستر کی اور انیس سو پینسٹھ کی پرانی کھٹارا گاڑی میں بیٹھ کر امپورٹڈ سوا کروڑ کی گاڑی کو دیکھیں گے فارمولا اس کو اپنا لیں گے آپ آپ کو وہ گاڑی دھوکہ نہیں دے گی یہ بلڈنگ دھوکہ نہیں دے گی یہ اپارٹمنٹ دھوکا چھوٹی سی بات ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر اس کو مانو گے یعنی ہم دنیا میں بنگلہ کیوں بنتے ہیں مزہ لینے امپورٹڈ گاڑی کیوں لیتے ہیں راحت آنے وہ راحت بغیر گاڑی لیے کے آ جائے وہ سکون بغیر بنگلہ بنے کیوں میرے آقا نے فرمایا چودہ سو تیس سال پہلے مسلمان کا بدترین مال وہ ہے جو مٹی میں لگے مٹی میں لگے بلا وجہ ماربل لگا رہے ہیں پتھر لگا نیچے ماربل قیمتی راجستھان کا ڈالا اوپر کیا ڈالا سوا روپے کے ہاتھ سے ڈالیا پلنگ ڈالا تو ماربل چھپ گیا دھوکا ہے ایک فارمولا چھوٹا سا اب اسے تو جو دل کو تربیت کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا تین منٹ چار منٹ پانچ منٹ دس منٹ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کتنا مزہ آتا ہے اس کا مجاہدہ کرنا اس کی ریاضت کرنا وہ فارمولے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے انشاءاللہ اس فارمولے کے ساتھ اگلی جمعہ آپ کے حاضر خدمت ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں حقیقی دجال کے فتنے سے جس کو حدیث پاک میں ہمیں دعا سکھائی گئی اور دجال کا جو ٹریل ورژن فتنہ ہے اللہ ہمیں اس کے فتنے سے حفاظت فرمائے اللہ حب دنیا نکالے آخرت کی عظمت پیدا فرمائے آمین رب العالمین